Amen. شہزاد اگر اسے معذوری اور مجبوری کی گزار کرنا تشریف نہیں جا سکتا آمین اور اگر کچھ حضرات اسے شکر شکایت اور اعتراض کی بلا کو کشید نہیں ہے میں جناب کے سامنے پیش سبحان اللہ میرے حضرات کی شکوا شکایت یا اعتراض رکھتے ہیں انہوں کا حق بنتا سی وہ حاضر ہو گئے اور اپنا اعتراض شکوا شکایت کے ظاہر کرتے ایسا انہوں کی شرعی اپنی خاطر تسلی کرانے پاتے ہاں ورنہ اور ساتھ الگ ہو جانا لیکن یہ مطلب ہے کہ اے صورت انہوں ساری گل کی اہمیت نہیں دیتی اور خود امیر اور قائد اور پیشوا بن کر رہے ہیں سمجھو کہ ساری تباہی بربادی یہ اسباب پیدا ہونے جن بھی سارے ساتھی ہیں ایسا جاننے ہیں نہ وہ دین سمجھنے نہ وہ دنیا سمجھنے کسی طرح کافی دیر نہیں لگتی نہ دین سمجھنے کی نہ دنیا سمجھنے کی وہ ذہن کافی نہیں رکھتے ایک چٹکا بھی کتنے آنا بھی صحیح تھے مت پورا کر کے چار دن سانو وہ جی یہودیت کے خلاف دو چار گلا آ گئی ہیں کہ ایسا ہو کتنے کا مقابلہ کر لوا گے یہ بول لکھ کے مولی خادم کا ایک جھٹکا بچا سی کوئی سی کلون لگے اگر اچھا دفاع نہ کرتے تو یہ حال بڑھنا چاہیے اللہ پاک معاف کرے یہودیت نواز لوگ جڑے اعتراضات اور جوابات دیتے ہیں وہ بھی چنگیا کے منہ پہ آ جاتا ہے فرق سازا رہا خیر مینو کئی حضرات نظر نہیں آ رہے ہیں صاحب نے نے بہت ہے اور حال تک رستے انہوں واسطے مقابلے موسم کر سکتے ہیں میرے دوست تشریف لایا جی ضلع گا ضلع کے کے اٹھ وہ کھڑے ہو جان پھر انہوں الگ الگ بیٹھنا چاہیے ہر ضلع کے تاکہ میں انہوں نے سکے کار لوگ وہ اس کے مطابق متاثر یہاں منتری سارے سب تو پہلا اور ضلع گجرات کے چار تحصیلوں کے ساتھی آئے پاسوں تشریف لاؤ اور دوست جگہ سڑکیں جاؤ میں جن جن جگہ لیے اگر مامانا اسے میں بات لگا گجرات کی ایک تحصیل جلال منڈکر دوسری بارہ موسا تیسری ساریاں بارہ موسا تحصیل while صحیح ہے ایسا وہ مسئلہ بن گیا راتی جلسہ سی اور ساری اور دن رات دو صاحب آرام فرما رہے ہیں سید عبد الرزاق شاہ صاحب ابھی تشریف پہ آؤ مولانا حضرت سید عبد الرزاق شاہ صاحب بیٹے سے انہوں نے نام public زب د پنجاب کے کے لیے لیے ہو گئے پنجاب شکر گڑھ ضلع ہاں ضلع ضلع پور تھا ٹھیک ہے حضور پک صاحب مولانا نظیر صاحب کچھ کا انتظار کرایا اور کشمیر آ رہا ہے شاہ صاحب وہاں مہمان کی خدمت تبادلہ ہوں کھانا پیش ہو گیا اگر کھا لیا تھا اگر تو بعد چاہے تو جا کے جانے بنا لیا بات تقریر کرتے ہیں یا مولانا خان صاحب فرما رہے صاحب سے کشنا پروار مسلم مدل سیل جی مدد سیل ہو مقررین اور مدرسین کو خاتمہ کر رہے ہیں مدرسین جو کرنا ہو مدرسین میں گلیاں کرتا دوسرے پاس میں انوپ کر جنہوں لوڈیاں کا پتا نہیں لال مسا مسا کے کتری کا سرا سنا کے گلا سنا سنا کے اندر سلاجیت ہوئی بولن کی جنگیاں شروع کر لکھ لکھ کے زبانی یاد کر کر کے جمعے پڑھائے عزت پڑھیا گڑیاں پڑ گئی سب کچھ ہو گیا تو وہ بالکل سچا ہے جن پتھروں کو ہم نے سچائی بولنے پہ آئے تو پیائے میں بار بار اظہار کرنا وڈے حضرت صاحب اور چھوٹے حضرت صاحب نے میرے زبان لائی لیکن سیٹے قبیلے اور بے ہزار جنہوں اصل آئیے وہ سارے خلاف ہو جائے انہوں نے آپ کو قبیلے وغیرہ جوڑے نے نا فیکٹری ہالے بھی ہے جی۔ ہاں۔ ہاں، جی، جی، آپ کا وہ جا رجسٹر کھولو رجسٹر وہ کھولو ہو بہو میریا تقریر لفظ ب لفظ رکھ کے رکھ اختلاف دلیل دلیل علم میں کسمیت من کرنا سلمی ہے کہ ہر آن والا ہر چھوٹے وڈیاں میرے اتنے یہ ہیں کہ جی حق کے بولنا چاہیے خلاف رکھنا چاہیے دلیل بھی استعمال کرنی چاہیے حق بھی استعمال کرنی چاہیے کوئی ہوگی اس طرح دیا گلا اور دعوے سب کرتے ہیں کرتے مزے آئے ہیں تاریخ کو پتا لگتا ہے لیکن جس وقت کسی چھوٹے نے وڈے کو غلط آخر ہے کہ شاید ہی کوئی بات ایسی ہوگی کہ جس کے اندر ایسا آپ کے حق کا جانے کو ہے اور ان کو دلیل ہے ورنہ یہ ہوئی ثابت ہو سکتا ہے کہ جی میں تو ہے جی وہ نہ کول دلیل سن تے تیری نظر چو غلط ثابت ہو گئی ہے تو انہوں کو دلیل سن تے وہ انہوں کی نظر چ تیریا دلیل کی اندرچ غلط ثابت ہو رہی ہیں چڈیا اپنی دلیل کے نام چڈیا تو قدر سبوت پائل اس کا جب پتا لگے کہ تو واقعی وہی بہت ثابت ہو گیا کہ تو سچا ہے اور ایس مرحلے دیا اختلاف رکھ لینا سوکھے بڑے لیکن آن کے دلیل قطعی یقینی طور پہ ثابت کرنا جیسا حق کا جانے کا چھوٹے تو بڑے نہیں ایس مرحلے پہ آن کے سخت ہو جاتے ہیں ساسوں کے جانے میں تصویر پہ آنا کئی حضرات نے تصاویر دیکھے ہیں وہ آئی میں مجھ تحدید تو زبان کھول رہے لیکن جس وقت انہوں نے اپنے مدح ثابت کرنے کی کوئی دلیل منگی جاتی ہے وہ قطعی طور پہ اپنے مداح ثابت نہیں کر سکتا اگر وہ کہے ہمارا اشتہار یہ کہتا ہے تو کسی کا بھی اشتہار ہے میرا بھی اشتہار ہے نہ میرے کو وہی بھی نہ ہونا کو اتنا اصول ہمیشہ سامنے رکھو کہ اشتہادی مسائل کے اندر بڑے کا اشتہار بڑا ہوتا اشتہادی مسائل کے اندر بڑے کا اشتہار بڑا پھر کیوں جا کے اگر یہ سہول سن یہ دین سن کہ سڈا کوئی ایپ دیکھ کے جو نہ دیتا ہے شرم آنی چاہیے سڈا آیا پیٹ چڑھ دینا جوڑی کا آیا وہ کوئی نظر نہیں آیا وہی گولی بہ جنا جاپی ہے جی ساری عوام بونڈیاں سن کے پیسے گئے جہاں بھڑیا کے سردار نے انہوں نے لڑ جاتے پھر حضرت صاحب فرمانے ہوں کہ یار ایک بندہ گند کا پیالہ لے کے بیٹھا لال خوشبو بھی لے کے بیٹھا وہ توقع ہو سکتی ہے گندگی چڑھ دیں کسی خوشبو نال لا دندگی مفرت کرتا ایک بندہ جن کو ہے ہی گندگی وہ ذرا توقع ہی نہیں ہو سکتی مولوی دیا اگر دس برائیاں نے پنجا برائیاں نے تو پنجا نیکیاں والی خوشبو بھی تو پی وہ تو ہو سکتا ہے کسی ویلے لک نال لا کے برائیاں اور جہے سیاسی شیاتی نے وہ تو ہے نہیں سارے کام بے شک پھر بھی کنجر لوگ سارے کام بے سارے کام بے شک سارے تو نفرت کھا کے انہوں گندیا بہ جانا یہ دستا ہے پیا کہ خوشبو تو نفرت سی نیکی تو نفرت سی دین تو نفرت سی اگر نفرت ہوتی برائی تو پھر برے والے پاس نہیں جانتا کوئی سڈے تو ود نہیں اپنا کرتا سڈے تو ود کوئی عمل سڈے تو ود دین والا بعد لفظ سب نے ماشاء اللہ پیدا ہو گئی کہ سڈے تو بھی بد لوگ سمجھ بھی ہے چل بھی جی اگریزی لگے رہ گئے تو بغیرت رہ گئے ساری باہ کھڑی ہے شادت کرو سب کی کر کے آنا میں پناہ سال کا ہو گیا میں اگلے دن اپنے بھائی ساتھور گل کی بھائی جان کتنے ہی کہ زندگی کھپ جاتی ہے سمجھا جی سمجھ لیں تو پھر اگوں سمجھاو جو کہ نہیں لگتے تو زندگی نے کھپ کے سمجھا ہاں، جی۔ ہوں اگوں زندگی تو بندہ سمجھا رہے سمجھا ہر لہن ایک ایسا بد بن گیا ایسا آزاد ہو گیا کہ ہر خراب ہو گیا فساد آ گیا لا یا ابالا بھی تفصیل بن گیا سمجھا بہت ہاں کہ وہ اپنے ذہنی سوالات خدشات شبہات اور خرابیاں کو کوکریاں ایک ایک شیطان ان دلیل دیتا ہے دوسری تیسری تو کام بھی ایسا پر ہے کہ ایک نو سمجھاتے ہیں زندگی لگ جاتی ہے دوسرے تک بھی پہنچے گا میں قسم خدا کی کر کے آنا یہودیاں نے اپنی تعلیم اور اپنے نظام کا ایسا فساد ملا دیتا ہے مسلمانوں اس فساد کو ممکن نہیں ہے سلف کے مقابلے وہ دمام بڑھ بزرگ جنہوں کو سبق حاصل کیتے ہیں جنہیں صحیح دین دس انہوں کے سامنے آپ ہی ساتھ خود امام بن کے بیٹھ جانا یہ بھی اس زمانے کی لانتوں میں سے ایک لانت ہے ہندوستان اختلاف اگر کوئی رکھتا ہے تو دلیل علم اور علم نال ہی رکھتے ہیں کہ علم ہو بہت تھوڑا یاد رکھنا میری بات نہ سننے سے فقط عالم بن گیا اور نہ ہی پڑھنے سے بے شک تصویر کہتا ہوں عالم اور مفتی بننے میں اتنے جنگلات اور اتنے خاردار راستے طے کرنے پڑتے ہیں حرام ہے حرام ہے حرام ہے مسائل بیان کرنا کسی کتاب کو پڑھ کر جب تک کے مسائل فقہ پر عبور نہ ہو اصول اور فقہ پر عبور ہو مسئلہ مسئلے بیان کی وجہ مسئلہ ایک یہ کہ فہاد آ جاتا کلام آ رہا کسی جگہ سے مطلب ہوتا ہے کسی جگہ سے مقیت ہوتا ہے کسی جگہ سے مبہم ہوتا ہے کسی جگہ سے مفصل ہوتا ہے کسی جگہ سے عام ہوتا ہے کسی جگہ سے خاص ہوتا ہے کسی جگہ سے مطلب ہوتا ہے کسی جگہ سے مقیت ہوتا ہے ایک مقام کو پڑھ کے وہ دوسرے تک نہ پہنچنا سے فتوا دے دینا بہت بڑی غلطی ہے رسم اور مفتی کے صاف لکھا ہے کہ جنہ چر یہ چیز نہ سمجھو نہ چر فتوا نہ دے سبحان اللہ velho. Já caça, velho. Velho, me Ah, aí tá. já veem o que deu, né? دوسرے جڑے نے وہ اپنے علم کتابوں پڑھنے باوجود نہیں پہنچتے سن کے صرف پہنچ جاتے لیکن اس کا ایک جی کہ ہر شاید کو مثبت پہلو بھی ہوتا ہے ایک منفی پہلو یہ ہوئی کہ پھر جس نے زبان لگے یا دین کی کوئی سمجھ آ گیا تو ہوں یہ سمجھے کہ کل میں سمجھ ہی لیا ہوں میں خود رابر ہوں میرے کسی بھی ہدایت کی لوڑ نہیں اے ایڈی نوشت ایس وقت بھی یقین کرنا پناہ سال جو ہو گئے ہیں کروڑا دیا کتاباں رکھ پڑھ کے دنیا ہر طرح ویگ پال کے پھر بھی جسے کوئی اس جگ کے جیتنے کی مشکل پہ حضرت صاحب وڈیا کے چھوٹیا کا کوئی ایک جملہ ہوتا ہے اور پھر سڈا راہ کو سور خواجہ محمد شفیع صاحب آباد صاحب شریف آباد سمجھ آ گئی گرامی تو مفتی جڑا ہے نا وہ خالی خالی کوئی بھی پھل دے رہا ہے اس پھل کے اندر کلام کا پھل کا اس نے ہی صحیح پیدا ہوتا ہے جس کے کھانے سے عبور ہو جنہوں کہتے ہیں مال ابو مال ہے تو سبوں میں جان رہا خالی پڑھن کا نہیں پڑھتا پکی گل وجہ جاندار زمان نہیں جاگنا نہیں جانا دین جانتا وہ جائے دین جانتا ہے جگ بھی جانتا ہے کا مطلب ہے دو چیزوں جاننا پہنتا ہے جگ بھی جانے دین بھی جانے پھر ظاہر بات ہے کہ جگ نو برابر سارے نہیں جان سکتے ایک تو اللہ تعالیٰ نے جتنی سمجھ جڑی وہ مختلف ہے دوسرا مقابلہ تجربہ عمر ہاں جی تمام چیزاں جڑی ہیں انہوں بھی اختلاف آ سکتا کسی نو کی نہ کرنا چاہیے کوئی محدود دائرے ایک کہہ رہا ہے اس کو زیادہ کسی کی اس کو زیادہ کسی کی پوری دنیا پہ نظر ہے گاندھی سمجھ لگی تو اعتراض دراز سارے تک کرے لیکن جس فن کا اعتراض کرنا چاہتا ہے پہلا اس فن کے اندر خود ماہر ہو خالسا کام کروڑا بار ہزار بار بندے کیتا ہوتا ہے وہ کل چیتا کرا دینا کسی چھوٹے کا بڑے ویڈیو نہ مار کر دیں نہ مقابلہ شمار کر دیں نسیان کھلے کھا بیا لیا شرام بھی لگ رہا تھا اور سا بیکرام کے چیتا کھا دیں میں حیران ہوں کہ نماز روزہ نہ پڑھ کے بہت اچھے شاہ صاحب نے اور میرے بھی دیر جا رہے ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں ہاں، حافظ قرآن پڑھتا ہے بڑے بڑے ہاتھ حافظ جہاں رہے انہوں نے چیتا کرا دینا لیکن ایک اگر میں جنوب ایک سورت یاد ہے پورا قرآن ایک صاحب ہے پورا قرآن اور صحیح نہیں پڑھتا ہے تو مضبوط نہیں حافظ بھی پکا ہے قرآن بھی صحیح پڑھتا ہے جن ایک سورت یاد ہے ہوں سارا قرآن جس سے وہ پڑھتا میں ظاہر بن کے بہتا رہتا میرے کچھ سمجھ آتی یا صحیح پڑھی جاتا ہے یا غلط پڑھی جاتا ہے تو جس لیے اس سورت چاہتا ہے مینو کیونکہ سورت یاد آ قدرت رہ جاتا ہے تو میں انہوں آنا یار لکما دے دینا کہ نہیں ہوں لکما دیں گے تو میں کنڈ پچھوں بندے کٹھے کر کے میں آخا یہ کوئی گاری جہی سورت اچھا، میں پہلوان بن جاگا لیکن دوسرے گا ایسا یہ سڈے یہ کسی سارے کوئی ساری فکر بھی کوئی آیت یاد سورت یاد سمجھو کسی کوئی گلا یاد کی ہر کوئی گلا یاد کی لیکن وہ سمجھے میں سارا قرآن یاد کر رہا یا سی بول کے کسی جگہ سے بہ جائیے تو وہ آ کے لو جی ختم ہاں، ہوں میں گل پھر نفس بہت کمی ہے وہ کہتے نہیں رہے جسے کٹے ہوئے کہ یار وہ تمہیں پتا ہے ایسے کنو کہتے لوگ انگی جی تھی دسو کر رہے اج کل شک کہ اجکل شخص محبت کی سو سارے بماری پہ ہر ایک سمجھتا بھی کتب نہیں کاری الطاف سی قسم خدا بھی کر کے آنا کالمیا کو پڑھ کے آیا وکر کے چوں کرنے کا بھی پتا نہیں سی پھر انہیں خواب دیکھیا اس میں آپ سنایا خواب دیکھا میرے سارا پارک نے انہوں نے کھڑے تین کنڈ کے ہاتھ مارے تول کریا کر اس بعد میرے تکری یاد بھی ہونی شروع ہو گئی تو بولن کا چاچ ضرورت سارا کچھ صاحب نے برقرا اتنے پہنچنی انہیں چھ کلے کوئی تھان لے لی کوئی گی لے لی گیا وہ ہوں جی پتا اس نے ہاں جی لگا ہے کہ جس نے سجنا لوگ بند ہو گئے حضرت میرے خیال میں مل ٹوپر دھیان شردان بندے نو مار نوازی میں اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے اللہ تعالیٰ نا شکریہ کے بہت سوال جی، ان کا فرق ہو شکریہ جتوں فیض ملتا ہے اس کا یاد رکھنا یاد فرق ایک ہے لیکن ایک صورت یاد کر سارا یاد کئی اتو چڑھ کے مولانا اختر رضا صاحب اللہ تعالیٰ انہوں نے جا ہو ہمارا یہ اعتراض نہیں ہے کیونکہ ہوئی سیکنڈ لیکن اتنا اعتراض ضرور ہے کہ ادھر چھٹیا کیوں آخر بندہ کوئی مسیحت اور فضیلت دیکھتا ہے نا یہ فرق نہ ہوگا تو چڑھنے کا اور میں حضور سے جوڑے بات کر سکتا کہ میں پورے زور اور رسوخ نال کہہ سکتا کہ خود امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ دی روح شریف کو پوچھا جا رہا تو وہ بھی آخر گے اگر سارے صحیح جان نشین ہیں کو لال سلام کرتے ہیں لیکن اس کا ہر کے لیے مطلب نہیں ہے کہ آپ کی جو فکر مبارک ہے وہ موروثی طور پر چل پڑی ہے کیا وہ فکر اعلیٰ حضرت رکھنے والے اعلیٰ حضرت کے خانوادے سے نہیں تھا جو قانون جو میں پہنچا اور مدرسہ سے کے مشائق کو خراج تحسین پیش کرتا رہا کیا وہ اعلیٰ کے خاندان سے نہیں تھا مولانا اختر رضا صاحب بہت بڑے عالم تھے لیکن اللہ کے فضل سے دین اور جہان کو جتنا ہم نے سمجھا ہے کوئی سمجھ آئی کہ نہیں آئی سبحان اللہ میں کہنا ہوں نہ سات ہوں بھی کہہ دینا کہ یہودیت دے فتنے جڑے نے انہوں سمجھنا یہ امانت سی اللہ تعالی نے حضرت صاحب آسان محفوظ رکھی اس امانت نو انہیں کسی کے ہاتھ سے نہیں آن دیتا یہ صرف بادر صاحب انہیں باقی آ کے بولے باطل تو اگر نہیں مرچ لمبی نہیں تھا لمبی بڑھن دی وہ صرف یہ بھی فکر کر کے اتوں جیڑا بھی ہٹے گا باطن کھا کر تو توڑ کے وہ بھی گھول بڑھ جائے وہ دفاع نہیں کر سکتا نہیں کر سکتا وہ تو بچ نہیں سکتا باطن کے حملے طاقتور اور مضبوط نے ایس فکر تو سوا ان حملوں کو کوئی مائی دار نہیں بچ سکتا نہیں بچ سکتا فلانا بچے جو دنیا سارے سامنے ہاتھ کھڑا کر کے سمجھ آ گئی کہ جائے نعرہ تکبیر تقبیر مفتی محمد بزریا میں مقصود کی طرف میں جتنا ہو رہا ہے مجھے آ رہے ہیں جو میں بیان کر رہا ہے جن میں مجھے سمجھوئی تب اس مقصود بھی جس کی طرف میں لوٹ رہا ہوں قرآن حمید کی آیت کریمہ تلاوت کی کے لیے امر شورا شوریا مسلمانوں نے معاملات ہمیشہ مشورے طے رہے ہیں اپنا صاحب کا دینا چاہتا ہے اور اگر کبھی کامیابی بھی ہو گئی تو ہو سکتا ہے وہ لیکن اس نال بلا مشاورت عمل جو ہے اس کی تصویر پر دلیل نہیں ہو سکتی بزرگوں لکھا ہے اصل ناقص کامل لگ کے کامل ہو جاتی اور اگر چار ناقص بھی شامل ہو جان تو ایک کامل تیار ہو جائے اچھا جس وقت مشورے تھی مشورہ دو سارا ہے تدری واسطے تدریس دیگر مسائل دینی نہیں خوشی مشورہ دو جی جی کسی بھی حیثیت اور ضرورت ہے اس کے مطابق بالکل حل لیکن انہوں مشورے کی حد تک ہی رکھنا اور ساڈا حق بنتا ہے کہ اگر کوئی صحیح بات سامنے ہوگی دلائل لال صحیح ہوگی ایسا انہوں قبول کر اور اگر تے سامنے ہوگی تو پھر کسی بھی قبول سبحان اللہ دوستان گرامی گزارش یہ آتی میں ہوں اپنے مقصود کی طرف آنا چاہوں اپنے دوست نظم و وقت پیدا کرنا اے جناب تکلیف دیتی سبحان اللہ نظم و ضبط سارے پاوے دینی مسائل ہوئے پاوے دنیاوی مسائل ہوئے شترے بے مہار مانگو ہر کسی کا اپنی مرضی نال چلدا رہنا اس کی اسلام لمحے گھر بار ساری اجازت اگر اسلام اس شہر کی اجازت دینا کہ دینی دنیاوی مسائل کے اندر خود راہ جی مرضی کسی بھی آوے ہوئے کرے تو اسلام کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کے بارے میں کاملین کی اطاعت کو فرض نہ کیا اللہ تصریح الرسول اللہ اور یہ لاز رہے ہیں یہ امر نہ ہوگا ہر کسی نو یہ حکم ہوگا تو اپنے نفس کے پیچھے چل اپنی رائے کے پیچھے چل جو تینوں سواب اور درست لگ گئے اوے چل کے لوگوں چلا نہ ہاں، اسلام پابندی رکھ وہ پابندی دستی ہے اتنے خود رائے کوئی گنجائش نہیں دین اسے واسطے انہوں کی لوڑ پی اور لوگوں نے انہوں نے امام بنایا امام نے خود آپ امام نے بنایا ہوا لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے انہوں نے امام بنا ذہن رکھنا بہت بڑا بے وقوف اور جاہل ہوئے گا جو ان سب سے کہ امام بنایا جاتا ہے نہیں لوگوں کی مجبوری ہوتی کہ انہوں تو بغیر لوگوں کا گزر بسر نہیں ہوتا دینی دنیاوی مسائل جڑے نے وہ حل نہیں ہوتے تا محتاج ہوتے ہیں سمجھ آئی سید لمبیا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے رسول اللہ واہدہ شریف کا فرمان کے مطابق اعلان نبوت فرمایا انتخاب خداوت نہیں سی لیکن لوگوں نے مجبور ہو کے رسول اللہ رسول سبحان اللہ نہیں سر منڈے کا لہذا حضور نے جبرن کسی کو اپنے رسول نہیں بنوایا انہوں نے اپنی مجبوری سے نہیں بنتے تو ساڈا نہیں کا کرے گا اسی طرح اگر خوشی آج اکٹھے ہوئے بیٹھے ایسا تو چنگی نگر کی انگوٹھا نہیں لگتا کبھی مجبور نہیں کیتا کہ سان اصا کبھی اعلان کیتا ہوئے کوئی دعوی کیتا ہوئے کہ امام الحمد نہ مجبور ہوئے کہ نہیں مانتے بننا پہ گزارے نہیں وہ فراؤن ہوتے نے بنا سبحان اللہ بھی پیشوا بنتے ہیں لیکن اللہ والے کمزور ہوتے ہیں طاقتور اپنی طاقت قائم رکھنا چاہتے اللہ والے انتہائی کمزور ہوتے ہیں پھر لوگ انہوں لڑ کے اپنی طاقت بڑھا ہیں سمجھ آئی دیکھو دوستو دو گلا میں ایک گل کہ یہ ہمارے پتا کا فائدہ یچک جی۔ لکھنا اختلاف کے لابی اسمان اختلافن اخبار مرجع ایسے زمانہ جن مراد میں ہوئے کافی حالات احوال پاوے شخصی ہو پاوے احوال عمومی ہو تبدیل ہوتے گیا احکام ضرور بدل گئے یہ سارے پتا کا مسلم قائدہ ہے اس بہت سارے مسائل تعمیر ہوں نے ہوں خود سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی شریف نو جاننے والا بندہ وہ اس قائدے کو آپ کی زندگی کہ بالکل مطابق سمجھے گا کیونکہ یہ قاعدہ حضور کی زندگی سے ہی حاصل کیا گیا کسی کا اپنا بنایا نہیں جہے قواعد پٹیا ہوتے ہیں وہ اسلام کے نیچوں ہی حاصل کیے جاتے ہیں دوستان گرامی وہ واسطے بہت ہی مثال ہے اچھا جس طرح حالات بدل آم تبدیل ہو کسی بھی صاحب بصیرت بندے گا وہ حکم معلوم کرنا اس کا اظہار کرنا اور دوسرے کا اس کے خلاف رائے دینا یہ بھی پیچھے سرف صالحین کو ہمیشہ چلے سبحان اللہ کیوں کہ جو معروف اور مشہور ہوتا ہے جو ہمیشہ محسوس ہوتا ہے جڑا اتفاقی مسئلہ پیدا ہوتا ہے جن سے عرف قائم ہو چکیا ہوتا ہے جس کا تو غور نہ سکتا جہاں عرف قائم ہو چکیا ہوتا ہے وہ برقرار جس وقت بھی کوئی گل نہیں پاوے وہ کسی مسلے حق حکمت اور شریعت کے تحت ہوگی لیکن آخر نارسا ذہن ہے جن کے سامنے وہ نمی نمی گل آنی ہے انہیں ضرور بولنا اور وہ بولن کا حق بن گیا کیوں انہیں بولنا ہے کہ جو وہ نزدیک معروف سی جنہوں وہ سمجھتا سی کہ یہ صحیح ہے اس کے خلاف نہیں کرتا وہ خلاف ہو گئے مجبور اگر وہ دبایا جائے گا نتیجہ غلط لیکن اگر وہ کے جڑا سینا صاحب بصیرت کا کھلیا ہوں اگر اسی طرح سینا اگلے کا کون دیتا جائے پھر کوئی فساد پیدا نہیں ہوتا پھر مضبوط ایک فکر کا جاتی ہے ایک نواں نو قائم ہو جاتا ہے جہاں پھر دنیا کے قرآن حضرت سیدنا صدیق اکبر کے سید خلافت کے اندر جس نے ادھر ادھر جگہ پورا اور بعد حضرات شہید ہوئے مانو پتہ ہے تفصیل قصہ میں نہیں جانا چاہتا صرف تفصیل ذکر کرنا چاہتا اس وقت کچھ صحابہ نے آ کر جب آپ حضرت صدیق کے اکبر قرآن کی ادھوری مسئلہ آپ نے قرآن ضائع ہو سکتے ہے ساری ختم ہو گیا بھی سارے کو ایک صورت ہے کو نہیں کوئی کسی صورت کے کوئی کسی صورت کے ٹکڑا وہ ٹکڑے بھی غیر ہو گئے ساری بھی غیر ہو گئے قرآن کو رہنا زیادہ ہے جو جمن لکھا ہے حضرت سید ابن ثابت نے آ کر یہ حضرت ہے وہ مطلب صدیق کی بات کام نہیں کر حضرت صدیق اکبر نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے قرآن مان حضرت فاروق اعظم نے اس بلایا مشورے مشاورت بھی کھاتے حضرت عمر ڈک اور وہ جڑا اور کو قائم سی زمانہ رسالت سے اس کے کیونکہ برخلاف ہونے لگا تھا تو حضرت عمر جیسے بھی بول رہے اگر آپ وہ کام کرنا چاہتے ہیں جو رسول اکرم نے نہیں کیا حضرت اللہ حضرت سیدنا کے اکبر اللہ تعالیٰ اللہ آپ اپنے دلائل پیش کروانا شروع کر سبحان اللہ جس نے صدیق کے اکبر نے دلائل پیش کروائے حضرت عمر اپنے خدشات پیش کرتے سن وہ دائل کرتے سن اسی طرح بحث ملازمہ چلیا نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت عمر کو کہنا پیا کہ شکر ہے اس رب کا جن میرا سینا کھول ہے اس گل واسطے جس گل واسطے تا سینا کھولیا تنگ دل ہو کے بیٹھے سر اور سمجھ کہ غلط کرنے والے کے اکبر غلط کرنے نہیں ہونا چاہیے لیکن صدیق کے اکبر کے باور تفریح کے بعد دلائل پیش کرنے کے بعد فاروق اعظم اور دیگر صحابہ قیام جو حضرت فاروق اعظم کے ہم روا ہوئے تھے ان کو تسلیم کرنا پڑا کہ حق بجانب صدیق اکبر ہے یہ رسول اللہ کے خلاف نہیں کر رہا رسول اللہ کے ساتھ ہی رہا صرف اتنا ہے کہ رسول اللہ کی شریعت میں مسالے مرسلہ ہوتے ہیں تو یہ مسالے مرسلہ میں سے یہ مسلط کے ساتھ چل رہا ہے وہ جو شریعت میں اصول باندھا ہے یہ اس کے اصول کے مطابق چل رہا ہے اگر آج رسول اللہ بھی ہوتے ہیں تو یہی فیصلہ کرتے ہیں جو صدیق کے اوپن کرتے ہیں مقصد کہ شریعت لوگ سارے برابر نہیں سمجھتے کوئی گھٹ سمجھتا کوئی ود سمجھتا مختلف شعبے ہوتے ہیں شاہ صاحب مسیح درد شاہ صاحب تشریف کرنا آپ کا ایک مخصوص شعبہ ہے تل ہے دے آپ میں بادشاہ میں خود ذاتی طور پر ہلوایا ہے اور جنر کا علاج بھی شاہ صاحب نے کرایا یہ ایک اور بات ہے کہ شاہ صاحب کے مشکلات میں سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ان سے دوائی لینے کے لیے ایک بندہ مریض ہونا چاہیے اور ایک بندہ سہنیاب ہونا چاہیے ایک مریض ہونا چاہیے ایک مریض ہونا چاہیے ایڈا پکا ہو سات گھنٹے یا سات دیہڑے انتظار کردہ اخیم شاہ صاحب یہ سات تک میری میرے خیال میں نہیں کر سکیا کسی سنگی نا کیا شاہ صاحب کو دوائی جو لینی پہلی خوراک کھاؤ پچھلی یاد مجبوری ہے کلے بندے نے آپ بنا ہوتا ہے سمجھ آئی کہ نہیں دوائی کے اندر ڈری ہوئی بات ہے اللہ پاک نے بہت سمجھ دیتی بہت سمجھ دیتی خیر شاہ صاحب اپنے فن کے بعد اگر میں قرآن کی سنت یا میرے چٹکی جا ہے فلانا بھائی جی مخانے گئے پتی کھا لی سوکھی کے مخانے رک گئے ہوں میں نسخہ دے رکھ کے شاہ صاحب کو جا بیٹھا شاہ صاحب کو جگہ مریض بھی آئے تو میں عرض کرا شاہ جی اصا بھی نال بیٹھے ہاں تو سب بھی کچھ نہیں میرے نال کا پاگل نہیں ہوگا شاہ صاحب آخر گے یار تیری پھر مانی میرے کام سنگل گل نہ جوگا ہوں تو اپنا مطابق کھول لو کھول لیں گے تو چلا لیں گے جی، مطلب کھولنا تو بڑی گل نہیں ہوتی بڑے بڑے کھول تو بیٹھنا لیکن اصل گل چلا اسی طرح سنگی اور شرح دیوی سنگی اسی طرح کرے مراتب براتے ایک پہلے دن آن کے بچہ پڑھنا شروع کرتا ہے ایک مہینہ پڑھی بیٹھا ہے سال پڑھی بیٹھا ہے پانچ سال دس سال رہی بیٹھا اصا سارا کچھ جنا کچھ پڑیا وہ باوجود پھر آپ ناقص سمجھتے ہیں اور جب مسئلے سامنے آتے ہیں پھر ابھی آرام پریشان رہ جاتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں سارے کو کچھ بھی ہے ہی آتے سن اس باوجود مقصد یہ کہ شریعت کو سمجھنے کے سارے دیکھتے ہیں اور قوت فکری کا برابر نہیں جب برابر نہیں پیش کر سکتا لیکن زیادہ تقریب مقصود نہیں جس لیے بیانات شروع کی اس وقت کئی چیزاں محض تصفیف اعتقاد کی خاطر انہوں نے بڑا ضرور دیکھا کم از کم اتنا ہے کہ اپنے صحیح ہو جائے ہے کو پتا چل جائے کہ اسلام جو پیش ہوا تھا وہ یہ ہے لیکن اگلے مرحلے کہ کبھی صدیق کے دور میں وہ کام بھی کرنا پڑ جاتا ہے جو رسول اللہ کے دور میں نہیں کیا تھا کبھی فاروق اعظم کے دور میں وہ کام کرنا پڑ جاتا ہے جو صدیق اکبر کے دور میں نہیں ہوا تھا کبھی عثمان غنی کے دور میں وہ کام کرنا پڑ جاتا ہے جو شہر کے دور میں نہیں صرف مسجد نقوی کی تعمیر اور تقسیم کا مسئلہ تھا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ ہو اس نس کے باوجود اس حدیث کے باوجود کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو زخر پورا مساجے کا خود کبا جو زخر فل شہور محاوے کا حضور نے فرمایا پوچھا اپنی مسیح نہیں سوارو گے جی میں جو بھی اپنے عبادت خاتیاں سوار دے اس کے باوجود حضرت عثمان علی نبی اللہ تعالیٰ نے شہر تو ہٹ کے انتخاب کیا کہ مسجد نبوی شریف جیڑی تھی وہ واسطے ساج دیا لکڑا ہندوستان چنگائی منگائی کہڑی لکڑا ساج ایک ایسی لکڑ ہوتی ہے کہ لکڑا یہ کوئی لکڑ اٹھ سو سال ہو گئے اس لگے اچ شریف کے دربار چھت لوگ دروازے ہالے تک بھری ہوں تو لکڑ ویکنے کی نہیں آئی اس وقت مطلب کی اچھ اتنا مضبوط اور پائیدار لکڑی کرتی ہے کہ بندے بھی ایویں ہو جائیں تو ہر مبارک سفیدہ آ گیا ہے مضبوط گرمی ہو آپ لے کر بس پی جیسا کبڈی کھیلنے میں رکھتے ہیں بہت آباد پی چنگا بڑا سفید دیکھا موٹا گہروں کا سفید بنیا کر کے کے کل میرے لکڑیاں فارمی ہیں سمبل یا فلانا فلانا یہ خیال میں کام سے آ جاتے ہیں جی کوئی بات بات کر کے ساتھ ہے مقصد یہ لکڑا کے مضبوط سن اشیا جی سن دے انسان اج جی اشیا نے اسی باقی قسم خدا کی گل کرنا انہوں نے گرمی جیڑی اور تگڑا کر دی سات جی اپنی گرمی اور مضبوط کر دی ہاں جی اور سانو گرمی بیٹھے بیٹھے اور میں جس میں آیا تھا ایڈا مضبوط جسم میں خود مزدوری کے کام راجا کر جانا سا ہر گرمی سردی میں سونا گزار سکتا تھا لیکن تھوڑے کے میرے بھی تھے اے سی پکے تھوڑی چھاوا میرے یہ خراب کیا ہر میں بند ہو زیادہ برداشت کرتا ہوں نہ ہوتا سامنے ہوں ایسی مضبوط طبیعت بن گئی اس مضبوط ماحول لے کے بالکل اس وقت میں بن گیا جی میں کا درخت گرمی ہوتی ہے دوسرے نو سنگی کہتے ہو گئے اس کا آتما آتا آتما کی ملاوت ماسا گرمی برداشت نہیں ہوتی دل کمرہ ہونا ہوتا ہوں میں تھان بیٹھنا موسم بدل نہیں تو میرے کو بیٹھا نہیں قسم خدا بھی کر کے آنا جن ماحول معاشرے کے اثرات بندے متاثر کرتے ہیں سوچ نہیں سکتے مضبوط تو مضبوط جسم اور روح بندہ رہے تہذیب کے اثرات لاشوری طور پر انسان پر ایسے بڑھتے ہیں کہ انسان سمجھتا ہے میں محفوظ ہوں لیکن وہ معصوم نہیں ہوتا صرف بات اتنا ہے کہ اثرات تیل نار اور آہستہ آہستہ پہلے ہیں کام محسوس نہیں ہوا تبدیلی جو آتی ہے وہ آہستہ آہستہ آتی ہے اس وجہ سے اس کو محسوس نہیں ہوتا سمجھے کہ نہیں سبحان اللہ جس طرح ہوں سارے ہوں کوئی تبدیلی آئی اگر دو تین مہینے ہو گئے تا کر کے تمہیں محسوس ہو آئی سمجھ آئیے سن لوگ کر کے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت آئے گا فرمایا دین انہیں معذور کر دیں جنہیں بیٹا بکریاں لے کے پہاڑوں دیا چوٹیاں لگ رہی ہیں اپنا روزہ دین ایمان اپنا ٹائم رکھ کے بچے ماحول بادشاہ ایسا نہیں ہے دیکھو سونے ہو بس شیر ربانی سن موبائل دوار مسے شیر ربانی سن ہر ایک دیا اکھا کٹیاں رہ گئی اور یہ کی کہتا اس کے نتیجے میں آم آمدن ختم پتی کا بل نہ گیا چھ مہینے بعد والے کسی مہینے بعد آئے بتی کر کر اصا آخیا سان کروا سبحان اللہ اصا منگنا گل سمجھا خارجی بند کر لو میری بولتی بند ہو جائے ہوں میں حقدار بنتا سا میرے یہ صحیح لگتا سی کہ جہے چند خدمت روک گئے میں انہوں کہہ رہا دوں وہ تو روکی بیٹھے میں پاگل نہیں پتی نہیں سی جو مرضی پرواہ ہوں تھی آپ اندازہ کتاب خراب <laughs> میرے بھی اصا بتی کو بغیر شہر گرمیاں سردیاں سب گزاریاں لاہور شہر چھ مہینے باقی کی زندگی نہیں سب گزار لیکن پھر وقت آیا سان وہ سختی سے چڑھ لیں گے سختی کا بھی مطلب کہ جی بتی تو بغیر رکھنا ہے یہ نہیں چل سکتا یہ آ گئے اور بس آتا تو ضرور ہوتا یا سارے نہیں گزار سکیں گے جو میں گزار سکنا تو سارے نہیں گزار سکیں گے دنیا کا بھی تو خیال کرنا ہوں دوسرے کے خیال نے پھر سال مجبور لکھ لیا دوست خدمت جہے سر دوست وہ کر جڑے دوست نہیں سن اوپرے سن یا سر کے چسکے لین واسطے آتے سن تو فکر دینا نہیں سن وہ بھائی جیڑا میں انہوں لے اوڑا رہا سی اس واسطے وہی جان بنا بار بار گیا حالانکہ انہوں وعدہ کیا سی سارا خرچہ میں جانا ایک اور بات ہے کہ خالق تعالی اپنے مخلوق کا خود پسیب ہے کفالت کرنی لیکن انسان کے آدھار پر کرتا ہوں میں پھر اصا اتنے آن کے کسی نے کار آ کے بتی لوا لو وہ بتی کے اخراجات سنگیت ہی پورے کرتے سن فائر تقریب کے ذریعے یا دیگر فلمات کرتے تھے سنگی سن اصل اپنا کام چڑھ بیٹھے مصروف جو ہو گئے جب کم بندہ میں پاپڑ سارے گیلے نے تو میں دسیا پر کام سارے کام سات تھا کون پاوے میرے کو نہ ہو شوگر بھی ہو گئی پتا نہیں نام لاگو کرتے لیکن میں اپنا مزدوری کم کر کے اپنی روزی میں کمان لوگا ہے اصل ہے زمدار تبکے لیا سارے نان کے دادکے تو زمیندار تک جہاں زمیندار بندہ ہوگا وہ ایم کی بجائے ہے کرن آئی ہوں دو صحباب خدمت کرتے کرتے جی جی سرفت بدھی اگرچہ اس زمانے کے مطابق وہ اچھا ہے لیکن پھر بھی اتنا پکیے پکا بن گیا پھر آ بن گیا یہ بھی اس زمانے کے مطابق اچھا ہی ہے یہ بنن کی ترقی کس کی یہ کیسا بنا ہوا جاتا ہے ویچن لاؤنے جہاں ویچن آتا ہے وہ آتا ہے ایک جگہ ہی دیا جاتا ہے دوسرا ہی دیا جاتا ہے تیسرا ہی دیا جاتا ہے کوئی شرارتی بولی کا نہیں کر دیا ساری سادگی کا یہ اندازہ لگاؤ لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ متاثر ہو اگر سے حالات اور مسالے حوصلہ نے لیکن بالکل ایک دشی سبزی کو جی ہوں میں حوالے لال ہمارے کہ خدمت کرنے والے سارے دو طبقے سامنے آئے ایک طبقہ خدمت کرنے والا انہیں سان مسکین محتاط منگا غریب نادان کنگلا سمجھ کے انہیں آخیا یہاں سے تس کھاؤ کچھ نہ کچھ ایک طبقہ ہو جنہیں آخیا نہیں بھائی کی خدمت کرنے ہاں کیونکہ صحیح جگہ لہذا جہاں خرچ کرنا وہ صحیح تھان سے ہے لہٰذا یہاں کا انسان ہے قبول کرنا جس طبقے نے سان محتاج مگتا سمجھا بالکل کمینے سے گٹیا سے اگر وہ میرے کسی ہے اس نیت میرے کو آئے میں جو بھی کروں گا نا میں وہ واپس کر دوں اصا پیچھے مربیا تو مربے چڈ کے پیشاب نہیں کیتا تے آ گیا ہاں۔ تیرے ٹکے تو رہے گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنا خدمت کی وہ مسلمان یہ محمد کر کے آنا جی قدرت میری جان ہے یاد رکھنا فقیر جنہ خالی ہاتھ رہ کے سرور لینا ہے تو بادشاہی کرنا وہ دولت پہ پیسے کے مال کے دور وہ بادشاہی نہیں کر سکتا اور سرور نہیں کر سکتا انہیں دنیا چھڈ کے حضرت سہیب رومی حضرت سہیب رومی یا مصعب بن عبیر دو صحابی بھی جو ہے سنایا بھی ہے بڑا کچھ کو ہر گند پالا سرور ہے نا اس دولت کے سرمایہ حال نہیں جان کے دنیا چھٹی ہوئی کی سمجھنا ہے اور دنیا دے لچے بیٹھے دنیا دے لچے سے کمینے دنیا کماؤ پورا وہ پتا نہیں کہ کما گیا ہویا کہ للہ بننا سر دنیا کما گیری آؤ کیا میں ایویں نہیں آخیا کیا آج کا دولت اور سرمایا یہ کسی ولی کی کرامت نہیں کسی نبی کا محسوس نہیں کسی محنت کا شری محنت کا نتیجہ نہیں صرف بہنا تو اس کا بخا کے تھلے بڑے کا نتیجہ ہے یہ سچ ہے فیاضی ہم یہ سچ ہے فیاضی یہ یہ سچ ہے فیاضی وہ بس بہن کر پاتے ہیں تھاوا کے تقریر کہہ دیتا ہے میں گھر پڑا میں نہ شکرا نہیں میں صاف گل کرا اصا کسی ولی سا کچھ کام نہیں ہوتا گیا نہیں سن ہو رہی جو گڈیاں ہے تو ایک بہن اور آج کسی ارمان لوگ مسلمان اپنی دھی بہن بھی کے گھر رکھ لو سارے منہ بکھانا بند کر بندے اسی بال نہیں سمجھ نہیں لگی قسم خدا بھی کر کے آنا صرف مسلمان کی عزت کا مول جو اصل ہے اس واسطے یہ سچ ہے فیاضی یہ یہ سچ ہے فیاضی وہ بس بہن کرتا بعد کسی کو وڈی گڈی سے بیٹھا بھی مقص کیا کہنا میرے دل صاف آ جانا خیال کی دھیان کرنا ہوتی سمجھ باجی نہیں نا اگر میں پوری غیرت کرتا تو میرے کو سائیکل نہیں چلا سکتا میں بغیر ہوا سارا گلا جی بڑے بڑے منہ رکھنے گئے لبنا پھر میں لبنا جی، رہتا من سمنے کھانے من سمنے پانے کسی آنے کے تحفہ دے ہوں میرے گی کہ چمکی پہلا میں کرایہ روتا سر کی ہوتی سی دو درویش ہوتے سن بھی کر کے فارم بنایا میں اتوں بدلیا بدلتا بدلتا بدلتا کرایہ تو شروع ہوا کرایہ تو شروع ہو ہو جی ضرور نہ ہونا وہ جی اتنے جانا ہے اتنے جانا ہے تقریر ایک سو چھ سو کلو میٹر پھر جانا پہنچا دیا لو جی کیسے مجبوری اور ضرورت نے گی کرایہ بھی آ گئی پہلا عمران صاحب ہونا نہیں جی ہوتی سی جس لیے پہلے تقریر پھر بدلے روپیہ بدل پھر ساڈا بابا جمیل سارا جمدہ رہے اتنے بیٹھا ہونا ہے بابا جمیل صاحب تشریف فرما ہونے کے آ جاؤ بابا جی تے بغیر میں پھر نہیں تھاپتی آ جاؤ آ جاؤ اپنی گی پہلی نہیں لوہارا بول جی لائی میرے نام ہی ہونے شروع کر جی لائی لائن کرنے سات جی گیڈی میری ہے والا ایک ایک مہینہ جی ہے دو مہینے لگ گئے مہینہ لگا لاکھ روپیہ اس بندے اس کے سودے لبڑ بنا ہاں جی خرکیا پورا پورا خرکیا کو لب لیا کوئی دہائی خدا دی نہیں you. ایسا بیٹھا ہوں یہ نہ کہ میری تو آمدنی نہیں بھی بھی کم پیسے کر میں کروں بابے ہوئی بڑے جی کوئی گل نہیں ایک بات ہو گیا گئی فر فن کے میں کر پاس پوچھا پھر میں بابل سوچا بابیا تین بزرگ پر آدھار نہیں چھوٹنا چاہیے جو تبدیلی سڈے وہ بیان کے خلاف آئی جڑا بیان پہلے جو خلاف آئی حالات کے تقاضے کے مطابق آئی حالات اور حاجات نے ایسا بیٹھے مقام بنایا میں جگہ بسی جگہ مجھے اور درخت لگے عمر بتی نہ ہوا یہ اصا مدرسہ ان کا جاننے سن جی، جی، لیکن مسجد سن مسجد رہنا تھا اس لیے اتنے آئے تھے بابا جمیل ہو رہا مالک فرمائی اور جگہ دیکھی پچھلی پچھلا کار وہ پچھلے کار ہی رہے سب اچھا۔ مدرسہ کے سارے تو ہوتا سی پتا جی ای جی۔ بنایا تھلے پہ سارا بند کرنا اس واسطے پی گیا ہے کہ میں مدرسہ اس ہر وقت آگے رکھتا ہاں، میرا تجربہ کل یہ مدرسہ وہ کامیاب ہوتا ہے جس میں استاد ہما وقت نگران میں اس لیے بنا لے پڑا ہے مدرسے کی حفاظت کرنا گھر کی حفاظت کرنا اگر میرے کو وسائل ہوتے میں بار جگہ کو بھی کرتا پھر اس کو کہتے جی اللہ کے سامنے کہ جی کلیا میں مجھے ہلاک کی کوئی نہیں ہوگی مخالفت ہو جی جی اتنے بیٹھے پھر میرے سے بات بھی اسے بیٹھنا پھر میرے کو یہ بھی سامنے بار جی، جی۔ سادے مکان سادہ سارا کچھ ہوتا ہے کہ آج کوئی رفت نہیں مطلب پیار کیا مشکلات ساتھ ہیں ان کی اتنی مشکلات ہیں بڑھ گئے سردیاں میں جو کچھ بچے بیمار ہوتے گرمیوں میں جو بیمار سردیاں جو بکری لگنی گرمیاں جو رات ہوا نہیں لگنی اور دو موڑے رکھتے سن انہوں نے مکان بنایا ادھر بند ہو پایا ادھر موڑے تھوڑے آؤ کام کر رہے جی ہم چڑھ گئی جس طرح دین کا بچنا ممکن نہیں ہے صحت کا بچنا بھی ممکن نہیں رہنا اگر حالات یہ ہے رہی نہیں صحت نہیں مزید بھی انہیں کر اندازہ لگاؤ چائنا پلاسٹک کے چاول تیار کرتا پلاسٹک کا گوشت تیار کرتا ہانڈیت پکتا ہے جی ہاں انڈے بھی انہوں نے پلاسٹک دیا بند وہ بھی پلاسٹک بے شک بے شمار ایسی بے لگام سائنس جس نے جس نے کوئی اپنا دائرہ متعین ہی نہیں بھی بے لگام کمی خدا والے پاس پڑے پہ خدا کا انکار کر دیں رسولا والے پاس رسالت کا انکار کر دین والے پاس سے کا انکار کر اگر انسانوں تباہ کرنے والے پاس کہ حرام کے بچے سب جو ساری جان شروع کر دیں یہ بے لگام ایسی ایسی بے لگام سائنس ایسا بے لگاؤ اور تجربہ ہر کمر اس پر لانت ڈالنا پکوانا کرے گا اس کو برداشت کرنا گوارا نہیں ہر کسی بھی ہاتھ بنتی اصل بھی ایک ہاتھ یہ ہے کہ نہیں علیہ السلام نے کیا شان ادا فرما ہے روحانیت کے کس درجے میں اٹھے وہ اپنا دائرہ محدود کر ایک ذات ہے جس کا دائرہ محدود نہیں ہے لیکن اللہ کبھی رانت اس بے لگام لانتی جنہیں ایڈی رانت بنی یہ دائرہ ایسا بات وسیع کر لیا نہ عزت ویکن نہ دین ویکن نہ جان ویکن نہ ایمان ویکن نہ کوئی شہر نہ انسان ویکن جتنے ویکو ریسرچ ریسرچ لاکھ ابھی ساتھ نہیں پہ آخر ان کمینوں لائنوں کو خدا کی پہچان سائنس کے ذریعے نہیں ہوتی خدا کا انکار کر دیتے ہیں جب دیش رات جو ہے ان تک کی اثر نہیں پہنچتی ریسرچ کے ذریعے تو وہ سب کا انکار کر دیتے ہیں اور جب جناب عزت اخلاقیات انسانیت یہاں تک نہیں پہنچتی یہ ہر شاید سے انکار نہیں کرتے ہیں اور میں میں پوچھنا اور لانتی بے لگا وہ پاگل کتے اور باورے میرا سمجھو تو صحیح کہڑے پاس تو تیرے بندے کا مشرم نہیں ہوگی یہ تو پلاس سے اپنا کھانا کھائے گا تو کیا وہ کھانا ہوگے گا کیا مرن دوں گے بندوبست حق بھی یقینی نہیں ہو جائیں گے وہ حرام دو کیا انسان کی ترقی کے لیے ہے تمہارے درس کا بے لگا میلہ بتا رہا ہے کہ انسان کی ترقی نہیں تباہی کے لیے تمہاری سائنس والے نے فیصلہ کیا گٹی دہ مارے دس ہزار گروپ کے انسان کاش کے انسان پتا بھی کہڑے گھر کے دس ہزار جو مانا تو مانا میں رات تبصرہ کیا میں کہ رسوا گڈی مرضی اور اختیار میں اور مالک خوشی کا تو ہے سچی دس خوشی نال گڈی تو آ کٹ گئی جڑا بیٹھا ہوں اتنے خوش ہو کے تو آ دیا تاکہ ماحول آلودہ ہو سیتا گندی ہو جتر چاہے میرا دھواں بوتھے کالے ہوتے جان سا بند ہوتے جان بیبیاں الٹیاں لگنیاں شروع ہو جان ایسے واسطے دھواں کاٹ دیں جڑا پاگل ڈرائیور ہوئے گا تو مالک ہوئے گا جا آگے میرا گڈی تو کاٹ دے گا وہ تو بڑا بڑا نقص ہوتا ہے انجن بہ جائے گا پسٹل خراب ہوئے تو وہاں پار دیں گے وہ ہر بندہ نقص کھڈن نو ہے ایڈا وا نقص پیا کون خوشی نال رکھ کے شہر کے اندر پھرتا پیا دھواں سداتا پھردا مطلب ہے اور پھر اخیر میں کہنا پیا میں کہ یار چلو مان لیا فضا خراب ہوتی ہے دھویں سے دس ہزار جرمانہ میں کہ جناب یہ دسو کہ یہ ساری ناراضگی اور غصہ جڑا ہے گڈی لے کے بندے بھی تو دھواں مار دے ہمارے وزیر اعظم صاحب بھی تو دھواں وہاں مارتے ہیں یا تو آپ کیا آپ فرشتے ہیں اللہ ایک جنگی نے جگہ کا اس شہر کو پاک ہو گے لہٰذا یہ بھی پاک نے اندر جی باتے تھے کستوری بستی دیتے جو کرتے ہیں خوشبو خصوصے ہیں سچی رات دن میں کیا نہیں تھا تمہیں مارتے ہیں یہ جو گاڑی بنائی گئی ہے انسان کو دیکھ کر بنائی گئی ہے جی اس کے پرزے انسان کے پرزوں کے مطابق ہیں نہ کوئی اسماواد پتی اس سماج کے شان نہیں رکھتے ہاں جی بغیر مثال اور نمونے کے پیدا کرنا یہ ایک کا کام ہے کام کر کے اس کو کہتے ہیں اور جناب تمہیں سارے مارنے میں ایک اور ڈالے وہ سرنسر سرنسر باہر ہے تو مارنا صاحب ہو سکتا ہے ساری اگر اتنے فضا خراب ہوتی ہے تو اتنے دماغ خراب ہوتا ہے جی، کا رائے ہے اگر بے ادبی گستاخی کرے تو ہمیں پکڑ کر پھانسی پر لٹکا دیں اگر ادب سے ادب سے احترام سے بیرج رہ کے اسی ادارے خیال کریے ادارے رہ کریے تو ہمارا آئینی حق ہے جب آئینی حق ہے تو ادا کرتے ہوئے میں بھی تو کچھ کہہ سکتا ہوں دماغ سڑ جاتا ہے میں نے کہا جناب اگر بیچاری اس میں گناہ روکتے کئی گناہ رکھ چڑیا جی دس ہزار جرمانہ ہے مہربانی کر کے تھی تو با Thank you. تو دعویٰ کر رہے ہیں اور شور سکھانے کے لیے میں جس بیٹھ رہی ہے بالکل ادا ہو رہی ہے آستان آریا رہی باد شریف کے سردار اتب زمان رئیس دوران شیخ حق سے مولانا نواز شریف صاحب آپ جب نے آپ نے جب لوٹنے کا منصوبہ بنایا تھا نا تو ہمیں کیونکہ عمر کافی ہے ساری عرصہ میں نہیں بیٹھے نا عرصہ آپ نے بھی اس لیے ایک سنت یاد کی سی اور ہو سکتا ہے کہ آپ یاد آ گئی ہو گئی شادی کے موقع پہ کھانا ولیمے کے موقع پہ روٹی نہیں پکا سکتے اس لیے حرامی کئی پلا بیٹھے سن عمر آ گیا ماں پتر پتہ کہڑے کہڑے باندر بولنا ہے پھر واسطے آیا نبی فضول خرچی بوتل بسکٹ مٹھائی پیدا کی پہنچی آئی ہوتی ہے بوتل کن بھی آتی ہے اس نے سستا دور سے دسا کی بوتل آتی مٹھائی بسکٹ بیماری کے منہ کی کی لگت سی وہ سنت جگہ سے قائم کمینے نے نتیجہ نکلیا سنت روک گئی بند ہو گیا جاری ہو گئی فضول خرچی تر پائی پیسہ کٹھا ہوا جا وہ بابے ہوا ہو جاننا سی کرنا اتارو ملک سوارے کے سب سے بات پہلے پاکستان کے اندر آستان آ لیا گجا شریف کا پیغام ہے آسان آ لیا بلہ باز شریف خلیفہ ہے ہم سمجھتے ہیں یہ جتنا مکاری اور سیاست سسم کہتے ہیں اس کے اندر تو آپ ابھی ہر افزل پڑھنے والے ہیں اب نے بھی نہیں دیے ہم سمجھتے ہیں کہ کس کی نقل اتاری جا رہی ہے ایسی عجیب بات ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ مجھے چور اور چاہو ہے نقل ہو رہی ہے گنجا سرکار نے بڑا روپیہ اکٹھا پیتا جی۔ یعنی بند کر کے ملک سوارو تحریک چلائی بڑا روپیہ ہوا کھا اتر گیا کمی بابا کے بھائی بدھ اندر جا بیٹھے پچھلا بابا جی رہے بند کیا بہت خرچہ کرنا کل وہ فرینڈ میں ایک گل بھی کی سی میں کل کڑا بولنے کردہ چپ چپ کے کھانے آپ نے جانے سامنے کہتے کیوں میں کہہ جو کہتے کردہ کرتا حدیث سے چاہتا ہے شہید کا ہر گنا ماں کو جانا کردہ ماں کو نہیں ساڈا تو بچہ بچہ بخرو دے کا مطلب ہے جن بنتے سارے جانے ستر سال جانا بھری بنے یہ بھی بنے ہوں گل اتنے آ پہنچی چندے دن والے ساری خدمت کرنے والے دو قسم کے بندے ہو گئے ایک سانوں لوکال کے مریض سے گدا سمجھ کے دے رہے ایک مہان چند رہتی اور فری رہتی نہیں سمجھ کے دے پہلے سان بالکل بند کر دیں انہوں نے جی کھا کے بالکل بند کر درسور جنہیں سانو دینی حق نہ سارا صحیح جگہ سے لگے گا اور لایا بھی صحیح جگہ سے رب جانتا ہے اصل صحیح جگہ سے کی میرے آمدنی کچھ قسمت کسی بھی زیادہ تر میرا جڑا گزر بسرے اور میرا جڑا اعتماد ہے وہ میں بیان ہو رہا بیان جو خدمت لیکن وہ بھی خدمت اتوں جنہیں ہے وہ میرے پتا ہے میرے سن کے تقریر کرنے والے میری تقریر یاد کر کے بیان کرنے والے انہیں گڈیا دلو دلو بالکل گڈیا میں اپنی گانے کے بعد میں عید جیسے آئی سی خوشی اس عید کے موقع پہ میں کچھ سوچا کہ یار اگر میں بیانات دے جانا کہ مدرسہ ماننا جڑا میرا علمی ذخیرہ ہے ایک سینے سے ایک اور سبحان اللہ عربی دن بھی زبان کے اندر بہت لگنی سی انہوں نے نام مضمون خاکے بالکل منتخب کے رکھا واسطے بیانات جڑے نے تو رکاوٹ میں پڑھانا یعنی تدریس اور تقریب یہ واسطے میرا گھر بہنا جڑنا اخراجات واسطے میں باہر جانا جڑنا باہر جانا مدرسہ نہیں چلنا مدرسے بہنا باہر جانا پچھو تعلیم کا سلسلہ بند ہوگا تعلیم کا سلسلہ جاری کرنا اخراجات کرنا آپ نے معلوم کر دیا میں پاوے گی رکھا پاوے نہ رکھا پہلا میرے کو کتاباں جو آتا سی میں کتاباں بنا کتاباں ہاں۔ ہو گئی میرے کو رکھنے جہے ہوں چار پیسے کٹھے ہوئے سوبت کا اثر ہوا زمین لیکن پھر بھی آپ کا کے جو چار پیسے زمین صاحب دعا دیتے میں سفائی دین کی لوڑ نہیں سمجھتا لیکن اس واسطے سفائی یعنی اس واسطے نہیں کہ سفائی نہ دیا گا تو میرے بھی کیا مت مطلب کو میں صفائی سمجھتا جو انصاف ہو جائے کم از کم ایسا ہوئے کہ جہا بندہ سارے کوئی اختلاف رکھتا ہے کہ وہ کسی دلیل نہ مقابلے میں جان کے خالی اختلاف رکھنا چاہتا ہوں جس سے میرا وہ سلسلہ بند ہوا کتابوں کی خرید و فروخت اس درجے کی نہ رہی بیانات ہوں سن یا خدمت ہوتی سی وہ جو کچھ آنا میں وہ جڑا کچھ آتا سی میرے کو سرکار کا یہ بھی خیر وہ کاری لے سب تو بیٹھے نے یا دوسرے تیسرے جہے بھی ہیں انہوں میں دینا کہ یہ جو شرعی طریقہ ہے ہیلے کا وہ کر کے وہ مدرسے انہوں میں کتوں کو جا کے کام نہیں سکتا اسے اللہ نہ میں انہوں کبھی گڈی دے وغیرہ اپنے کسی میرے سے استعمال کیا میں سمجھنا کہ میرے سے زکات نہیں لاگو نہ میں ہی زکات لینا دوارا کرنا اپنے پاس میں اپنے یہ کر سکتا ہوں مزدوری کر سکتا ہوں میرے کوئی بھی کام کرنا پڑ جائے میں کر سکتا ہاں۔ لیکن میں یہ نہیں کہ میں زکات میں سرکار بتا رہا ہوں میں پہلو آ گیا سارا بالکل مستقری جو دل زمیندار کی اولاد آ جٹ جا بندے سڈا دل ہے ہی سادات کرام شاہ صاحب کی بلا تشریف فرما لے اگر انہوں نے کوئی خدمت کرے اس وجہ نہ کہ شاہ صاحب محتاج اور قدا ہے اس شرم ہونا چاہیے شاہ صاحب نے کوئی نہیں کروں گا کہ یہ ہو جائے بندے دشمن وہ تو سید ہو آل رسول ہو تو عزیزوں کو میں وہ پیسے چار کٹھے ہونے تھے جمیل صاحب نے میرے فرمانا استاد جی وہ تو بیٹھے بیٹھے بیٹھے اگر کسی کو حکم دے جاؤ تو میں اپنی ضرورت جتنے بھی تم روپئے میں استعمال کر لا تو تمہیں جس وجہ چاہیے ہوگا میں اس وجہ چار پیسے انہیں گڑ تین جڑے جمع ہوئے کہ میں وہ چھوٹی گڈی ہالے تک بھی چھوٹی دے ہی پیسے نہیں شاہد صاحب محترم کروا دیں گی کرایہ کرایہ چلے کچھ نہ کچھ آمدن آ گئی خرچی وہ ہمارا رہے ہو سکنے میرے جڑے مسائل ہوں دیکھو اصل اگر اسے سب اگر میرے تے چھیڑو گے نا تو میری گل کرو گے میں اپنے اخراجات خود کاٹنا بھی نہ کاٹ سکوں سبحان اللہ لیکن اسی اتنا بڑی جماعت سبحان اللہ اتنا بڑی جماعت پورے ملک کے دور آنا کیا باہر کے ملک میں سنگی ملی ملک مسائل نے سارے مسائل اصا مدارے ستایا اور وہ حضرت سکیق اکبر والی بات سامنے رکھنے لگا ہو اگر کوئی حضرت عمر کی طرح بولنا چاہے گا تو میں بھی میں رہنا چاہتا اصا مدارس قائم ستایا سارے سیاں جتنے سنیا مدرسہ اپنے آپ بنا دیا اصل کسی نے کوئی مدد دیتی ہوگی کوئی مائی دال فلانی جگہ سے مدرسہ کی مدد نہ ہو اپنے آپ جتنے بھی کسی کا جی چل رہا لیکن خود سمجھدار ہو دوسری جنیا جماعت انہوں لبن گرانٹ سوائے جیبرسیا کا ہوا بڑھا کئی بن کے چلے چلتے ایک مدرسہ کلا گان کو میاں باری روڈ سان جگہ دیتی سی اگلے مسجد دیتی مدرسہ دیتا آخیا چلاؤ کاری شوقت صاحب شوقت صاحب اور سلطان صاحب سے بھائی سوئر انہوں نے وڈے برا نے اتنے پایا کراچی سے خرچہ پورا نہ ہو وہ مدرسہ ایک مدرسہ مردان کے اندر تیار کرنا چاہیا جگہ نہیں سپورٹ کی سنگیاں تھی اپنا بناؤ والا اس علاقے جان وہ گئے نے گیا میں تالا میں جا سکتا کندا کرتی جگہ کئی مدرسے بند ہو گئے کوئی چلتے ادھ ہوئے ہو گئے کئی سا ادھا رہ گیا ادھے ہو جائے وہ بند ہو جانا چلتے ہیں کہ میں پریشان اس گل میں کہ جا جی میں ہوں اپنے اخراجات ہوں گے باہر کھڑا مدرسہ کر چلے گا جہاں میں رکھنا وہ دیا گا رات وہ تقریب کر کے آئی ہے تو سویرے تہار کوئی ہوش نہیں رہی مریض اتنا تکلیف سفر اتنا شدید گی وڈی رکھی چھوٹیاں گڈیاں سواریاں نہیں چپ گڈیا چلان والے بندے بیٹھے نے جمبل اتنے بچ جاتی ہیں پنڈا کلو جاتی ہیں کئی بار آئی تو ہوا ڈیرا اسماعیل خان چھوٹی گڈی اپنی باہر چلا کے آخیا نو گی کو ہو گی لیا وہ گی لیا کو تیئی کلو میٹر وہی گیڈی نے چار ہزار وہ سیری ہوئی سوچا تو اونچی گڑی میں لو جس سے مرضی سٹو سب لگی جائے گا لیکن وہ گڈی یہ نہ سمجھنا کہ میں گڈی نہ چلتے تھے لئیے میرا اپنا کے گلے کا جو میرا ایسی وہ میں جمع کیتا سن جمع کرنے کا طریقہ بھی تمہوں دس دیتا ہے بلکہ میں تمہیں ایک لطیفے کی گل سنوں گا دو گڈیاں بج گئی ہیں ایک پہلی یہی یہ آئے بیٹھ کے ہو گیا جانے اور گرا دوں گی دوسری چل دینا بعد وہ گرا دوں گی دوسری جسے بجی ہے نا پہلی چار لاکھ توڑ دی دوسری جی بجی تو وہ کئی سن ساڈے گھوڑے سنگیاں نے چندہ شروع کر دیتا کہ یار استاد تھا کہ گڈی بج گئی ہے تو استاد مدد دے گی مینو کسی طریقے ویس کر دیتا کچھ لے آئے انہوں نے عمرہ بھی اپنے پیسے نال کرایا سی کچھ لے آئے تو انہیں آخیا استاد میں پھر وہی گل کی میں کہ میں نہیں لینا میں ایڈا کبھی نہیں ہوا کچھ ایک کام کیوں کیا انہیں آخیا اصا قسم کھانے ہاں، سانو کسی نہیں آخر اصا اپنی طرفوں تھوڑی خدمت کرنا قبول کرنا کھیل چالنا میرا حق نہیں جمع کرنے کا مقصد دیکھو سارے کئی مسائل ایک مدارس کے مسائل نے واسطے اصا اگر اپنے نظم و ضبط نام چل رہے ہیں اپنے آپ ترتیب چلا رہے ہیں تو سا مدرسہ جتنے بھی ہوگی کرنا میں خدا سداز کر کے کہنا کسی کا بہت طریقہ دور میں دسا اگر مجھے مطلب سب ہوتا ہو جو میرا ناک بڑھ گیا سید عبد اللہ شاہ صاحب تشریف فرمانے ذرا اٹھو شادی کی طرف تھوڑا حضور مدرسہ ہمیں علاقے سے ہے وہ مدرسہ جن کا تعمیر ہو گیا آخر انہیں ادار چک چک کے مدرسے میں لایا ہاں، انہیں ادار کر چڑھ گیا ساڑھے سات لاکھ ادار چڑھیا اخیر بند ہو گیا ہوں میرے خیال میں جڑا میں چندے دا یا جو بھی تو گزارش کرا گا وہ اس واسطے کرا گا کہ یار میری خدمت کرو میں بولتا ہوں میں گاڑی اور اوپر جانا چاہتا ہوں اوپر جانا چاہتا ہوں تا کر کے تو میں وہ بابل نگر ضلع چ موجود جڑا لایا سی کہ دینی مدارس کو اوپر لے جانا دوستی ہے یا دشمنی تھی چلے جی عام دنیا اوپر میں جانا سمجھتی ہے یا اوپر جانا سمجھتی ہے وہ تو پتہ نہیں میرے کو کتنے ہوں گے اوپر لے جانا میرے کو کتنے ہوں گے لیکن اللہ معاف کرے لانت بھیجنا وہ سوچتے ہون گے جہاں بندے دین تو ایمان تو عزت کو زلیل کر کے مارے یہ اونچا ہونا نہیں سمجھتا پھر تنظیم مقدس اور پتا ہے کہ وہ مبارک کام ہے جن سب کے نام اللہ تعالی نے تو دنیا دے دی عزت اور شرف بخش میں آخا گا کہ اگر فکر بھی ساری دنیا تو پھیلی ہے تو ایس عمل کی برکت نہ احمد رضا صاحب اور یاد ہوگی گا وہ وقت جب میں جامعہ شمسیہ فیض باد پڑھاتا سا تے ساری گفتگو ہو گئی بڑے ڈیشن ایک یونیورسٹی کا لڑکا سی وہ سارے نال بحث کرتا رہا مخاطب رہا جس میں اسی باہر فارغ ہو کے نکلے ڈیشن کو مبارک کاغذ مبارک چکن لگے لڑکا سی نوجوان تھا یونیورسٹی کا ہر علاقے کے اندر کنے لوگوں کے اندر پرچے ہوئے ایس وقت حضور بخش نام کا درویش گیارہویں جماعت انہیں چھٹی راجن پور ضلع کا انہیں یہ ہوئی کم کھڑے ساری دیہی ادھر ادھر چ دن مقرر کیتے بندے نال لاؤنے میری اندر سلا دینی اٹھاؤ نام رب کا پورا جناب کورا کھڑنا گاجر مرد روڑیاں دنیا ویگ کے بہت بہت افسر اتنے حاصل سے کمینے جڑے سنگے انہیں لن دیا ایویں الزام لا دیتا قرآن شریف کرنے کا جی میں باقی لوگے رہے میں انہوں مقابلے دیتے سارا لگڑوں دیتے حالے پریشانی بڑی ہوئی ہے اور جنہیں اتوں کے ساتھی دوست احباب نے میرے انہوں نے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ کام نہ کریں پنجابی نہ نہ نہ طبیعت ایک تھلے کھاشا کرتا کجر والے پٹھان ایک پٹھان پیڑی شہر دیا مکھیاں پی لیا کر کے سرحد کے علاقے جڑے بل نے گیسا کے بندیاں کے نہ ہونے کے برابر نے بلوچستان نہ ہونے کے برابر نے سرحد اپنا سندھ نہ ہونے کے برابر نے جنہوں مرضی آتی ہے جنہوں مرضی آتی نہیں دیتے صرف اگر بانس چڑھیا ہے تو اس پنجابی ہوئی ہی چڑھیا کیوں یہ ہوئی کمی نہیں کمیت ہوتا ہے تو پانچ سات گالا کھڑ ہے اور یہ پنجابی نے مسلمانوں کا انہوں کا بن گیا ملکوں کا امریکہ ایک ملک نو ہے دوسرا کہہ ہے ٹھیک ایک گھر میں ہونی چاہیے میں تو بیٹھا نہ ادھر پھر کے دوسرے پہ آ جاتا ہے تاکیب کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا ہو پھر کا تو ہر کا بہت ہے تعلیم کا فن کا کوئی سب کام سے کرتا ہے بہت جلد ایک کس طریق کی تھی یہ ذکر خیر ہے پنجابی کا بدل لو پنجابی نہ پڑھو مسلمان پڑھو بولو اے پنجابی نہ پڑھو سونے نبی نے فرمایا مسلمان ایک جسم کی طرح ہوتے ہیں جسم کا کوئی حصہ کسی تکلیف مبتلا ہوئے سارا بے چین ہوتا ہے یہ نہ کہ صرف وہ دکھ ہوئے تو اکھا نہ رو پیر کے دکھ والے ہوتے ہیں کہ اکھا روڈیا نے تو مسلمان ہی سارے نہیں تھے اچھا تو میرے دوستو یہ مقدس اور آپ واسطے دلیا تھا ہوں میرے کو گل سمجھا جی اس لیے تقریرا ہوتی ہیں پیسہ ہوتا ہے میں ہو سکتا کئی تھاواں نے ظاہر کیتا ہوئے اور مسئلہ پہ کاغذ بھی کر دینا کہ انہوں نے خرچے میں آ چکے ہو کئی سائی آشک سی وہ خرچہ نہیں چھ ہزار روپیہ وزیفہ وہ دینا سا وہ میری طرف خدمت کرتا سی وہ پندرہ سو رات واسطے اور سبزی منڈی لوگ سجدہ ایسے کیتا سی حال تک بھی اس سجدہ میں چھوٹے تھے وہ کتوں پہ میں تقریر کرنا اس چیز کے ایک میرے مسائل حل ہو لیکن مدرسے کا کی کریے دوسرے مدارس کا کی کریے میں نے چلو چلا لوں گا یہ بند ہوتے لگے جائیں شاہ صاحب کا بند ہو گیا اس واسطے کہ یہ مقرر نہیں ہے جلسیا کا حال یہ ہوئے سدکے جا سڈے سگی ساتھی خدمت کرنے گے آدھے دس پندرہ ہزار کا سارا جی تیل بن جاتا ہے سات ہزار روپئے انتظام ڈیڑھ لاکھ کا ہوتا ہے دو دو لاکھ کا ہوتا ہے چار چار لاکھ کا ہوتا ہے پھر نئی خان صاحب بیٹھنے پاک پتن پاک پتن کے علاقے جلسے روک دیتا ہے اگر آپ زمانے میں رہ کر رہنا چاہتے ہیں ہیں زمانے زمانے میں رہنا چاہتے ہے زمانہ مخالف بھی ہے موافق بھی ہے سوڑ بے مہار سے بے لگامے گسا ختم ہوتے جاؤ گے ہر ہو اللہ تعالی نے قوت بخشی ہے دین حق دی لیکن ایک سے جاؤ گے بولا چلا سڑو جھگڑا مت کرو ہو جاؤ سبحان اللہ بکرے بکرے نہ ہو تو ضرور سمجھ آئی ہوں میں کی سوچا میرے کسے مشورہ نہیں دیا میں اپنے آپ سوچا میں ایڈا بحال گئی کسی کے مشورے کے آگے لگ لگا آخر ذاتی سوچ بھی کیوں میں سوچا کہ ان تمام اپنے مسائل حل کرنا سارے واسطے سب تو پہلا مال اور سوائے کا جمع رہنا کسی بھی مسئلے واسطے سامنے اگر لوڑ پہ سو سلو حضور کی ذات سدا کرتے سن کے نہیں کیا وہ بخاری مسلم روایت وہ اصا نہیں پڑھیا حضور نے فرمانا چندہ کٹھا کرو کے بلال نے فرمانا بیبیاں بھی جا بیبیاں وال بھی جا عید کے موقع پہ انہوں کو بھی جمع کرانا کس مقصد کیا حضور کی ذات کر سکتے ہیں اگر اس کی ذات ہی کی نہیں جرم ہے تو کیوں حضور نے کیتا ہے ہوں حضور نے کنا تو لیا سی میں پہلو اشارہ کر گیا ہوگا پھر تکرار کرنا کہ جس وقت میں شیر بانی مسجد سا تو لوگ بند کر دیتی خدمات میں منگیا نہیں کیونکہ جنہیں بند کی مخالف ضرور کہ سرکار پاک نے بھی مخالفہ تو نہیں منگیا حضور نے کسی کو جس نے دیکھا کہ ہوں سنگی گلاب ایسے تیار نے اور سمجھتے ہیں کہ اللہ کا حبیب حق کر رہا ہے اور جو لے رہے وہ ساری ہی ساری ہی خیر اور بھلائی ہے اس پر منگیا میں بھی اس لیے انہوں کو مانگ رہا ہاں۔ بلائی خیر بلائی خیر اور منگ میں خیر تو نہیں رہا انہوں کو ہی مانگ رہا ہاں۔ وا جے سمجھتے ہیں کہ اصل اتنے دتا لگ جائے گا بربادی نہیں یہ پہلو کی کہ ساری کرنا سمجھتے ہیں میں پہلو ہی آنا سات نہ نہ رہے ہیں اس وقت بھی سڈا کھانا گھر کا اور جڑا لنگر لگرخانے کا تیل تیل سروں سروں پکانے پکانے آئل وغیرہ سب کو لانتا بھیجیاں کے کے بڑا سونا جوڑے پاک پاک کا کھانسی گلے وہ وہ تو بڑی نجات لگ سبحان اللہ طاقت بھی بھی ہے پلیت جی۔ نہیں بہت پلیتیاں نے بیان کرنے کے الگ موجود ہے اچھا۔ اور دینی لوگوں میرا اپنا جڑا خرچ ہے وہ میں اپنا آپ چلا لے یا لیکن مدارس اگر کوئی کہ جیویں پہلو چاہتے سن حالات حالات نہیں نہیں وہ وہ تقاریب بہت بہت ہو رہی ہے خدمت بھی پھر یہ اپنا جات بھی نہیںرا جی دین بھی ہے تو تو میں میں میں کہہ دینا میرے میرے کئی نے نے نے دیتے کسی علاقے جا کے شرم وہ یار تیرے تیرے مدرسہ کو لے جاؤں مدرسے ہر پاسے کی آمدن تقسیم ہو گئی میرا سلسلہ جی شروع ہوتا ہے چلتے نہیں یا کئی ایسے علاقے نے جیتے پوسرے مدرسے نہ وہ چلنے نہ یہ چلنے میں آئیے میں آپ کو سنبھال لینا تو میں دوسرے کا خیال نہیں کرتا دوسرے مدرسے جہاں کے سیٹ بند ہوتے ہے سرکار نے کی کیارا سرکار سر حکم دے تو ابھی کیا لیکن بزرگوں الحمد للہ تھی کسی ہونا ساتھیاں دے آئے اب دوسرے جڑے ہیں یا ہمیشہ یہ عادت رہی ہے مسائل جب بھی پیدا ہوئے میں اپنے کتاب کے ذریعے ہی حل کرنے کوشش کی جی گل کر رہا سب اپنے میرے منہ آ گیا بننا چاہیے کلنگ کا مطلب یہ سارے جا کے ہاں، اگر سارے ایسے سے میں ہوں دعا کر رہا ہر طریقے لیکن ہوں میری اگلی گل سنو سبحان اللہ کوئی خدشہ شبہ باقی نہیں رہا بے بے شک شک کسی ایک بندے دو چار دس لوگ اصا تو وظیفہ رکھ لیا بری بات میں کئی سوچا کہ سڈا ایک لکھ ساتھی یہ فرض بے شک ایک لکھ ساتھی صرف دس روپئے دس روپئے سبحان اللہ سبحان اللہ میرے خیال میں دس لاکھ روپئے دس ہزار مدرسہ دس ہزار خرچ رکھنے والا مدرسہ جہاں بہار کا روزانہ کا دس ہزار خرچ ہو گئی سو مدرسہ اقدار سبحان اللہ یہ نظم ضبط ترتیب سبحان اللہ سب کا قانون اگر اس کلندر وہ موج ہے میں کسمیا کہنا میں بھی کلندر بن سکتا میں بھی کلندر بن سکتا لیکن کلندر بن کے پھر آپ ہر تھان پہ کلندر واگو ہی گڑی چل جمع دیکھو میں ایک گل کا اظہار بھی کر دوں اگر تھی بے نب نب گپ بے اصوبے چل رہے ہو جی نجائز نجائز حکومتی دن ب دن مطالبے یا قانون جبری ظالمانہ مسلط ہو رہے ہیں تو سارے وہ شکار ہو جائے ہیں بے شک مسلم پولیو نے قطرے جبرن پلا جی۔ کر سکون نے جبرن دیا اور پتہ نہیں ہے عورتوں دیا فوٹو جبرن رکھ دینا کچھ شناختی کارڈ پر عورتوں کی تصویر ضروری ہے ستر سال تک عورت کا انگوٹھا چلتا سی ہوں تصویر کی کہڑی لوڑ پہ سبحان اللہ ستر سال اصا اکھا اکا ویک مسٹر جنا کے دور تو انگوٹھا ہی کافی رہا ہے عورتوں کی پچھان واسطے انہوں کے معاملات واسطے لیکن ہر فوٹو کیوں ضروری ہوئی اسلام میں جبر نہیں ہے کیا یہ کہتے ہیں یہ سب کہتے ہیں اسلام میں نماز دھکے نال نہیں پڑھا سکتے روزہ دھکے نال نہیں رکھا سکتے داڑھی دھکے نال نہیں رکھا سکتے ہاں جی کوئی بندے کو جنا جنا تو دھکے نال روک نہیں سکتے ہر کسی کا حق کے ہاں جی یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ جی، جبرن مولوی صاحب جبر نہیں ہے مولوی تیز سبحان اللہ اللہ کی رحمت میں جبر نہیں ہو سکتا تو لانت میں جبر کیوں ہو سکتا ہے بھائی سبحان اللہ بولتے نہیں ہوئے قانون بنایا رنگا بوٹا میں جہے اسلام کو لیا چاہتے سن وہ رنگا بولنا کے خلاف لگی انہوں کا قانون مان لیا اپنا کوئی نہیں بنا سکتے اور سمجھ لگی جی اسلام کو نقصان پتا کدو ہوتا ہے یا بے سمجھ لگ جانے میں برابر پیشوا کے یا سمجھ پچھلے چلن والے وہ تر پتر ہو کلنگر ہو کلندر مندر پچھو رہے کوئی کوئی کوئی کھچے کھچے کھچے پھر اس نے اسلام کا نقصان ہوتا ہے جہاں بھی بھی کامل پچھو چلن والے جڑے نے وہ نال نال شامل اللہ فضل اسلام کبھی لوگ آ سکتا ہی ہے کا اٹھ پڑھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن کسی بڑے کی سن کر اس کو مان لینا سبحان اللہ یہ میرا مشورہ شاہ صاحب قبلا سادہ کبرا مدن رسیم دوسرے حضرات دوست احباب اصل تحصیل میں ہر تحصیل میں بہت پر دوست بلائے نے کئی ہوں آئے نے کئی پتا علم ہوگا تو بعد چھوڑ گے میری اس تجویز نال متفق ہے جی کہ میری دلوں ہاتھ نیچے کریں اگر کسی کو کوئی شبہ ہے تو بلا خوف ہوتا ہے کوئی خوش ہے ہوں یہ واسطے میں کی سوچا تین بجے تک دماغ پڑا میں یہ واسطے میں کی سوچا کہ ہر تحصیل کے اندر چار بندے نائب ہو بندہ ابھی ہو ایک کا سڈے چار کا انہوں رابطہ ہو اور باقی سارے تحصیل والے وہ چون رابطہ صرف دس ہزار اوپر پابندی نہیں ہے میں کیوں رکھا ہے میں جان لوں حالات آدمی کے ایک طرح نہیں رہتے شاہ صاحب کی تشریف فرما نے انہوں بہت پسند ہے مطلب جس علاقے میں جانا میرے پتا کنسی ساتھی پیدا ہو خارجی مسلمانوں نے مشرق سارے ہاں جی وہ پھر نتیجہ یہ نکلے ہے کہ ووٹان کی لاگت تھی جی، وہی پی گئے ہر پاس وہی جی سانو کا پھر کہہ کر آپ لانتا مبتلا ہو گئے انہوں نے خارجیاں پاس کرو باقی اللہ کے فضل پتا ہے ایک لاکھ ساتھی وہ واسطے دس روپئے کوئی شہر نہیں چار پانچ بندے ہر دس وہ ایتھے اگر این کے اصل میں منتخب کریں گے جی کتنی فلانے ہونے چاہیے وہ اتو جمع کر وصول کر کے کھاتا بناؤ بنا کے بھی سان پیش کر دیا کرن ہر تحصیل کا ایک بندہ جب اصل امیر بناو گے وہ لے کے کر دیا تصل وقتاً فوقتا کسی بھی مسئلے کی خاطر اگر دعوت دیں تو اسی طرح نظم و ضبط باقاعدہ طور پہ تشریف لیا چاہیے کہ سارے مفادات سارے نقصانات وہ مشترکہ نہیں جی، جی۔ کلے کلے نہیں رہے پام میں ہاں، میں تھا محتاج ہوں تھی ہو تھی میرے محتاج شاہ صاحب نے تھوڑے محتاج نے تھی ہو شاہ صاحب کے محتاج ہو ایک دوجے کا قدرت کا نظام نہیں جی ایک جڑ کے ردے بن کے تو عمارت بن گئی یہ ہوئی ہوئی حال ان شاء اللہ اس مقصد جمع کیا میں کتابات اپنے کٹاوا گا جن رات بھی فون ہے میں آدمی کی میں سکھا آرم بزار کے رقاب بنا کئی مضمون سے اوپر میں جانتا تھا لیکن پھر اتنا پریشانیاں بھی دیکھنا چاہتا ہوں میں جمعرات جمعے کے ہی جلد سے رکھنا تھا تاکہ دوستوں رابطہ جڑا وہ بھی قائم رہے اور جڑا پھر حالات نال جڑے کوئی مسائل پیدا ہوئے انہوں نے اندر تاری رہنمائی جڑی پولیوسے جگڑا کرے بھی کام جھگڑا کربری انہیں رکھے ہوئے گل سمجھنا جدو دعوی کرتے ہیں کہ ہم اسلام کے مطابق پاکستان کو چلانا چاہتے ہیں ہر وزیر اعظم ہر صدر دعویٰ کرتا ہے وزیر اعظم نے کہ ہم میں مدینے کی ریاست بناواں گا میں فکر اقبال کے مطابق پاکستان کو بناؤں گا تو پھر ساڈا فرد پڑتا ہے ذرا دسیے کہ مدینے کی ریاست کی ہے تو فکر اقبال کی میں جا تو سمجھو اسی فورن پولیس کا رابطہ میرے نال گرم میں یہ گل کراگا کہ جب اسلام میں جبر نہیں ہے تو پولیو میں جبر نہیں ہو سکتا سبحان اللہ یا اسلام میں جبر مانو تو پھر ہم جبرن آپ سے پہلے اسلام لیں گے ہاں۔ بعد میں آپ ہم سے پولیو کے ساتھ یا دیگر جو بھی جبری چیزیں ہیں وہ آپ ہم سے لے لینا اور منوا لینا لیکن ہم پہلے اسلام منوائیں گے اگر تم کہتے اسلام میں جبر نہیں تو ہم کسی خواصت میں جبر نہیں مان سکتے اگر اسلام میں جبر ہے تو پہلے ہم تم سے جبر اسلام منوائیں گے کوئی پریشانی ہے کسی علاقے جا پڑے میرے رابطہ ان شاء اللہ نہ چیز کا سنگ سنگ چر بولتا رہا کے پیر پورے کرنے دوسرے فائر سارے کو ہے نہیں کہ دوسرے فائر کا سر لگ لو بھیج رہے ہیں سارے اتنے ڈکیٹیاں شروع ہوئی ہے میں آخیا اصلا رکھنے ہوں سارے جمیل صاحب کہنے لگے استاد جی اصلا نہ رکھے جی انہوں کو بہت ہے انہوں کو بہت ہے آپ کتنے کتنے چلاو گے اصلا رہن دے جی رب پہلو بچایا وہی بچایا باقی اسی طرح کوئی بچ نہیں لگی آپس میں سولہ مسالحت محبت پیار نہیں گزار سکتے دوسرے گزارے نہ کرنے بہتے قابل ہو ایسی عجیب گل ہے ایسی آپس اسلام والے ہو کے بھی اسلام کے مطابق نہ گزار سکتے پھر پیغام اسلام کا کہڑا رہتا لہذا یہ تو خیال رکھنا آپس دیا سفا کے بچوں فلن بالکل ختم Thank سیاسی درج کرا گیا کرا گیا پانچ سو دو بچے نے گرج کہ ہر بندہ اگر سگریٹ نہ پیو پان نہ کھاوے کھا لے واہن ہفتے بعد نہ ہو ستر روپیہ ہو جاتا ہے تو حکومت کرے گی پہلے دن بھی چار ہفتے سمور بیٹھا ہوں سنگت لڑائی بن جاتی اور سارے حضرات اچھا منظوری کے بارے میں گزارش کر دیتا میرے سے پابندی صرف ضلع لاہور کی سی میرے پولیس اور تھانے کی طرفوں دسیا نہ گیا مقام جا رکھا گیا وہ دستخط کرا جاتے سن محرمہ دن میں کر جانا سر اور پتہ لگا پور سارے جب میں خود تحقیق شروع کی تھی تو انہوں نے دسیا جی ضلع لاہور پابندی ہے ہو ضلع کشمیر میں ہتا کے جلسہ سی جتو ایس ایچ او نے ہاں رات کا جلسہ کیا ضلع اکاڑے مسیح پور دلا ضلع اکاڑے اس ایس ایچ او نے جسے جلسہ اس ایچ او نے لکھ دیتا ہے اتوں اپنے تھانے والے یہ کہہ گئے کہ جی ترقی صرف لاہور کی پابندی ہوں ہوں تھا آیا مالی محرم میں چل رہے ہیں محرم کے مہینے جب آئے ہو گئے تھے کوئی پابندی نہیں لہٰذا دوسرے ضلع ہوں بہاڑی جلسہ ہوا نو محرم کا رمپور والا وہی میں کیتا ہے دس محرم اور ہوا میں کیتا ہے رات بھی کئی سے مندو ہو گئی سمجھ نہیں آئی بس اپنی سی جس کی وجہ ہے جلسے کی مزدوری سے لیا دس دن تک کا جلسہ کر رہے ہیں مندوی جی نہ ہوگی تو دس دن کا وقت نہ پھر دوستوں بد لگتا آنے والا جلسہ ہونا سی بھی کچھ مسئلہ رہا ہے بس وہ شیتانی لوگ مقابلہ کر رہے ہیں ان شاء اللہ بار سونے ہوں نماز پڑھنے نماز تو بعد ہر تحصیل کے چار بندے با اعتبار سارے جی لیکن تصا بھی آ کر سمجھتے جی کہ یار سانو ایس کام واسطے اے بندہ بڑا ہی موضوع ہے جنوں تصا موضوع آخر ایسا مطلب لکھ دو ہاں یہ استقلال نہ ہونا ہے مستقل ہونا ہے ہی یہ کوئی نتیجہ حاصل ہونا اگر آپ مقاصد جناب کے سامنے رکھ ان شاء اللہ سانو کسی مدرسے میں بھی نہ بند ہونے کی پریشانی ہونی نہ چلن کی پریشانی ہاں وہ ایک لکش ہے کہ جنہوں کو ایک مہینے کے واسطے ایک مہینے کا کچھ جیب ہے تو وہ اپنا جمع کرا کے جا سکتے ہیں لیکن آئندہ جا کے باقاعدہ طور پہ جو کچھ یہ جی جی میرا دسو تصا وہی مہانا یا یوگیاں جڑا مقرر کرنا تو پھر دینا نہیں دینا وہ ہال نہیں دینا وہ ہاں, ہاں،, ہاں۔